ہمارے اسلاف میں تھی جس کے نتیجے میں وہ خود بھی دنیا میں کچھ کر گئے اور دنیا کو جاگروتی تیقز اور بیداری عنایت فرما گئے تعالی شاہ آج کے اس اجتماع اور جمع ہونے کو اس گرا قدر نعمت کے حصول کا ذریعہ ہے میرے بھائیوں اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہم سب پر ہیں لیکن ساری نعمتوں میں مرکزی نعمت بنیادی نعمت جس نعمت پر ساری نعمتوں سے استفادے کا دار و مدار ہے جس نعمت کے توفیل دیگر سارے مفادات سارے انعامات و عنایات سے انسان لطف اندوز ہو سکتا ہے وہ نعمت ہے نعمت حیات جیون زندگی یہ بنیادی نعمت ہے ہمارے بزرگوں نے عقائد کی علم کلام کی اور فنون کی کتابوں میں بحث کرتے ہوئے حق تعالی شانہ تک کی ذات گرامی قدر کی متعدد صفات کے باوجود اللہ کی صفات میں بھی مرکزی صفت حیات کو قرار دیا زندگی کو ساری صفات بعد میں علم کی سمع کی بسر کی سننے دیکھنے سمجھنے سنبھلنے سنبھالنے ساری چیزیں بعد میں پہلی صفت حیات اور اس کی دلیل بھی یہ دی کہ ہفتالہ شاہ نے آیت الکرسی میں اپنا جو تعارف کروایا صفات کا تذکرہ فرمایا ان میں اپنی ذات کے نام کے بعد سب سے پہلی صفت الحی القیوم کا تذکرہ ہونا ہے آیت الکرسی پڑھیے آپ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یہاں تک کہ جمہور مفسرین جمہور ارباب معرفت کہتے ہیں کہ الحی القیوم اللہ تعالی کا اس میں اعظم ہے اللہ نے اپنے بعض بندوں پر اپنے اس میں اعظم کو کھولا بازوں پر اللہ تعالی نے ہنان اور منان کا معنی کھولا تو انہوں نے اس کو اس میں اعظم قرار دیا بازوں نے بدی اسماوا والارض کی حقیقت کو کھولی بازوں پر بازوں پر حی قیوم ہم نے اپنے استاد حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب نور اللہ مرکدہ کو اس نام کا کثرت سے ورد کرتے ہوئے دیکھا یا حیو یا قیوم بے رحمتی کا نستغیث چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ یہی پڑھتے تھے بعض ارباب معرفت پر اللہ تعالی نے رحمان اور رحیم کے نام کی حقیقت کو کھولا تو وہ بار بار یہی پڑھتے تھے یا اللہ ہو یا رحمان یا اللہ ہو یا رحمان بہرحال اکثر و بیشتر جمہور علماء کرام نے الحی القیوم کو اللہ کا اس میں اعظم قرار دیا وجہ اس کی یہ بیان فرمائی کہ حی زندہ ہونا حیون کا معنی زندہ اسی لیے ہم لوگ جنازے کی نماز میں دعا جو کرتے ہیں اللہ مغفر لحینا ومیتنا مگر ایک فرق بھی سمجھو اللہ بھی الحی القیوم اور بننا بھی الحی دونوں میں فرق ہے لیکن نام ایک ہونے سے حقیقت ایک ہونا ضروری نہیں ہے دنیا کی شراب کا نام بھی شراب اور خمر ہے اور جنت میں جو شراب محبت اور شراب معرفت پلائی جائے گی اس کا نام بھی شراب ہے یہ حرام ہے اور وہ مطلوب ہے وہ مقصود اور محبوب ہے نام ایک ہے حقیقت دونوں کی الگ الگ ہے اور یہ تو بہت دور کی چیز میں نے سمجھا دی آپ نیچے سے چلیے گائے بھینس اور گدے کا بھیجا بھی بھیجا ہوتا ہے لیکن وہ کسی کو بھیجا نہیں جاتا وہ بھیجا جلدی کسی کو بھیجا نہیں جاتا وہ بھی بھیجا ہے گدے کا بھیجا بھی بھیجا ہے اور دوسرے جانوروں کا بھیجا بھی بھیجا ہے اور انسان کا بھیجا بھی بھیجا ہے جس پر ذرا سا اگر خون جم جائے تو پھر برین ہیمریج اور اس کے بعد کے جتنے بھی مراحل ہیں اور آدمی قومے میں چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آفا نوا کم اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفیت سے نوازے عافیت کا معاملہ فرمائے تو نام ایک ہونے سے حقیقت کا ایک ہونا لازم نہیں آتا اور حقیقت اگر ایک ہو نام بدل جائے تو حکم بھی نہیں بدلتا یہ ایک حقیقت بھی سمجھنے جیسی ہے ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں ہم شراب نہیں پیتے ہم تو وسکی پیتے ہیں ہم تو برانڈی پیتے ہیں ہم تو بیئر پیتے ہیں کتابوں میں تو یوں آیا کہ شراب پینا حرام ہے ہم کہاں شراب پیتے ہیں یہ تو آدی واسی لوگ پیتے ہیں اب شراب ملتی بھی نہیں ہے ہم تو دارو بندی کے قائل ہیں ہم تو وسکی پیتے ہیں چیئرس کرتے ہیں ففٹی ففٹی کرتے ہیں نہیں شریعت حقیقت سے بحث کرتی ہے نام سے بحث نہیں کرتی حقیقت دیکھتی ہے کہ حقیقت اس میں نشہ پیدا کرنے کی ہے اب یہ نشے ہی پر سے یاد آیا شراب کا نشہ اللہ کی طرف سے مار کھلائے جانے کے لائق اور اللہ کی محبت کا نشہ یہ قرب الہی کو دلانے والا نشہ دونوں دونوں نشے ہیں شراب کے نشے سے انسان اللہ تعالی سے دور ہو جاتا ہے بلکہ فرمایا لا تقرب اس صدا انتم سکارا جس زمانے میں اس کی طرف کچھ اشارے تھے حلت کے جواز کے یا چلنے دینے کے جس لفظ سے بھی تعبیر کرو اس زمانے میں منع فرمایا تھا لیکن اللہ کی محبت کا نشہ تو پلانے کے لیے پینے کے لیے اس شراب کو پی کر مست ہونے کے لیے حدیث شریف میں تلقین کی گئی مشکات کی جلد اول میں ایک روایت آئی کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے نشے میں چور چور ہو جاؤ اللہ کے ذکر اللہ کے استحزار اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ہر وقت کتنا سامنے رکھو اور یہ بڑائی سامنے لانے کے لیے ہی تو ذکر کروایا جاتا ہے مجھے یاد آیا حضرت تھانوی نور اللہ مرکدہ کے پاس ایک صاحب اصلاح کروانے کے لیے آئے جیسے ڈاکٹر کے یہاں ہوتا ہے نا مردہ بدستے زندہ ڈاکٹر جیسا بول دے ابھی قاری صاحب زیوم مثال بڑی پیاری سمجھا رہے تھے آپ کے مرحوم یوسف بھائی کے حوالے سے کہ انہوں نے کسی کی تشکیل کتنے اچھے انداز میں کی مجھے بھی بہت پسند آیا وہ اسلوب بڑا نرالا تھا کہ بھائی گھر میں نئی طبیعت سدھر رہی ہے تو آدمی مایوسی کے عالم میں تو نہیں چلا جاتا بلکہ امید کے سہارے پر اس کو اٹھا کر لے جاتا ہے ایک آدمی چھ مہینے سے قومے میں ہو چھ سال سے قومے میں ہو تو پھر بھی اس کے گھر والے یہ نہیں کہتے ڈاکٹر کو کہ ڈاکٹر صاحب اب اس کو گھر بھیج دو اب ہمیں اس کے پیچھے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں زندگی کی آخری رمق تک آخری لمحے تک اس کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے تو یہی حال میرا اور آپ کا اللہ والوں کے سپرد ہو جانے کے بعد ہونا چاہیے مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ جسمانی اطبا کے ساتھ تو آرگیومنٹ نہیں کرتے لیکن روحانی اطبا دینی گرا قدر ہستیاں ان کے ساتھ آرگیومنٹ کرنے لگتے ہیں کہ او کیم نے او کیم نہیں એટલે જાણે આ ફરજ છે કે વાજિબ છે ડોક્ટરને તો આપણે કોઈ દિવસ નહીં પૂછતા کہ آپ پانچ ٹیبلٹ میں تھی کتلی لیوا تو چال ہے نا کتلی نی لین تو چال ہے نہ دورس میں ایک اٹ ٹائم نی بھی لیم تو چال ہی کہ نہیں بلکہ اس پر تو ہمارا یقین اتنا ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ اگر کبھی اگر کبھی ایکسیڈنٹلی انفارچونیٹلی پریشر بڑھ گیا تو فورن آدمی یہ کہتا ہے آج صبح میں پریشر کی گولی لینا بھول گیا تھا اس لیے میرا پریشر بڑھ گیا اب کمپیئر کیجئے صحابہ کی کو ابو داود شریف کی کتاب و میں روایت آئی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے ایک سیدنا ابان ابان ابن عثمان ابن عفان وہ ابان ایک روایت اپنے والد محترم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یوں فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی روزانہ صبح میں یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے لم تصب بو فج روایت کے الفاظ یہ ہے کہ اس کو ناگہانی کوئی آفت نہیں آئے گی اچانک کی کوئی مصیبت نہیں آئے گی کون سی دعا بسم اللہ الدی شيء اسمی ہی شعی ان فل اردی السميع العليم یہ ابو داؤد شریف میں ہے تین دفعہ صبح فجر کے بعد یہ دعا اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اچانک کوئی آفت اور مصیبت پیرالیسس اٹیک یا کوئی اور اس کے اوپر حملہ نہیں ہوگا یہ روایت حضرت ابان نے اپنے والد کے حوالے سے نقل فرمائی تو یاد رکھنا آگے تب مسئلہ سمجھ میں آئے گا نقل کرنے والے حضرت ابان ہیں اپنے والد سے انہیں نقل کرنے والے حضرت ابان کو ایک مرتبہ پیرالیس ہو گیا ان کو لقوا ہو گیا ہاتھ پیر میں کام کرنا بند کر دیا وہ بستر پر بچارے رہنے پر مجبور ہو گئے لیٹنے پر مجبور ہو گئے صاحب فراش ہو گئے لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے یہ روایت انہوں نے جس مجلس میں سنائی تھی اس مجلس کے بھی کچھ لوگ ان کی خبر پرسی کے لیے آئے اور متعجبانہ نگاہوں سے تعجب والی نگاہوں سے دیکھنا چاہا ان کو یعنی وہ اپنی آنکھوں سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم تو یہ کہتے تھے کہ اس دعا کا پڑھنے والا کبھی اچانک والی آفت کا شکار نہیں ہوتا تمہیں تو یہ اچانک آفت آ گئی یہ کیسے آ گئی انہوں نے فیس ریڈنگ کیا ان لوگوں نے سامنے سے نہیں کہا لیکن ان کی نگاہوں سے چہرے کی بناوٹ سے انہیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ مجھے ایسا پوچھنا چاہ رہے ہیں اب دیکھو یقین میرے اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو کیا کہتا ہے بات تو برابر پر آج ہمارے ہم کے جانا انسولین بھولی گئے لو اٹل ہماری شوگر قابل شوگر نہیں رہی آگے ذرا مصیبت آئی گئی بہت سو کی شوگر قابل شکر ہوتی ہے اور بہت سو کی شوگر اللہ رحم فرمائے حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ شوگر کے مریضوں کو فرمایا کرتے تھے کہ یہ شاکرین میں سے ہے کہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ابھی زندہ ہے ورنہ شوگر تو آدمی کو لے ڈوبتی ہے تو ہم تو یہ جواب دیتے حضرت ابان نے جب ان کے چہرے پر یہ سطریں اور لکیریں پڑھی تو کہنے لگے کہ لقد صدق ابان و لقد صدق عثمان وہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے بھی روایت سچی نقل کی میرے والد حضرت عثمان نے بھی سچی روایت نقل کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روایت سچی بیان فرمائی حضور سے لے کر لیکن بات یہ ہے کہ آج صبح یہ دعا پڑھنا میں بھول گیا تھا اس لیے مجھ کو پیرالیس ہو گیا یقین دیکھا آپ نے انہوں نے دنیا کی کسی چیز کی طرف نسبت نہیں کی اپنی کوتا ہی کا اعتراف کر لیا تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جو احساس لے کر چلتے ہیں جن میں فیلنگ اور سینس ہوتا ہے وہ آرگیومنٹ نہیں کرتے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں دینی امور میں جس نے کیوں اور کیسے یہ سوال شروع کر دیا اس کی ہلاکت کی ابتدا ہو گئی اس لیے کہ بندے کی سب سے بڑی صفت ہے ابدیت یہ چیز سمجھنے کی کوشش میں بھی کروں آپ بھی کریں ساری صفات ہماری جتنی خوبیاں ہیں وہ سب ایک طرف اگر ابدیت نہ ہو تو ہم کسی بھی کام کے نہیں ابدیت یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا رسالت کی صفت بھی بعد میں ابدیت کی صفت اس سے پہلے ابدیت پہلے اسی لیے تو دیکھیے اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کو بتانے کے موقع پر بھی سبحان الدی اسرا بھی خلیل ہی بھی حبیب ہی بھی نبی ہی بھی رسول ہی یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے بلکہ فرمایا سبحان الدی اسرا بھی اب بھی قرآن اتارنے کا تذکرہ آیا تو فرمایا کہ الحمد للہ انزل عبده کتاب اور گزشتہ ہفتے کتاب پر نظر گزری کیا زبردست بات اللہ رب العزت نے ہمارے بزرگوں کے دلوں پر کھولی فرمایا کہ جنت کی نعمت کا تذکرہ بھی بعد میں اللہ نے فرمایا مرتے وقت جو مزد یا سنایا جاتا ہے جو خوشخبری سنائی جاتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی مرتے وقت بھی وہ لوگ جن میں صفت ابدیت ہے ان کا تذکرہ پہلے جو خوشخبری بندے مومن کو سنائی جاتی ہے اس میں کہا جائے گا اے وہ انسان جو دنیا میں ہمارے نظام پر چل کر مطمئن تھا النفس المطمئنہ کا مطلب یہ سمجھایا بزرگوں نے کہ ہمارے نظام پر چل کر تو مطمئن تھا تجھے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ایک سے دوسری دوسری سے تیسری تیسری سے چوتھی اور نو سے دس اور جمع کرنے کی فکریں نہیں تھیں بلکہ تو اور جو آدمی نظام خداوندی پر چلتا ہے اس کو اطمینان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے یہ اللہ کا اعلان ہے آج کل لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے تعویز گنڈوں میں پڑ گئے خود تعویز بنانے والے کوئی سکون نہیں ہے وہ آپ کو کیا سکون دے سکے گا اگر اسے سکون میسر ہوتا تو وہ دکان کھول کر نہ بیٹھتا اور روزی کی برکتیں یہ دو پانچ روپے کے تعویذوں میں اگر مل جایا کرتی تو یہ خود تعویذ بنانے والا ہی اپنی روزی کا مسئلہ اس طرح حل نہ کرتا وہ خود ہی اپنے لیے تعویذ بنوا لیتا ہم سکون کی تلاش میں ہیں ہم نے اصل نسخے کیمیا کو پڑھا نہیں جس میں اللہ نے فرمایا اللہ آمن و اللہ حضرت حکیم الاسلام حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ برقدہ نے بے ذکر اللہ کی تفسیر نظام خداوندی سے بڑھائی کہ جن کے دل اللہ کے نظام پر چل کر مطمئن رہتے ہیں اس سے سمجھ میں یہ بھی آیا کہ دنیا کے جتنے بھی نظام ہائے باطل ہیں اس نظام کو اپنانے کی ہم کوشش کریں گے دوسرے کلچر کو اپنی زندگی میں بسائیں گے کبھی بھی سکون نہیں مل سکتا چنانچہ آپ یورپ کنٹریز میں جائیں فرانس میں جائیں آسٹریلیا اور دنیا بھر کے ممالک کا دورہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے ویکینڈ میں کلبوں میں اور بڑی بڑی اپنی مجلسوں میں اور انیانیت بھری مجالس میں جا کر شراب پی کر ناچ کر گانا گا کر برہنا بدن ہو کر یا کسی ہل اسٹیشن پر جا کر یا لائف انجوائے کرنے کے لیے دور دراز کے موقعوں پر جاتے ہیں پھر بھی ان میں آپس میں جھگڑا پریشانی ٹوٹ پھوٹ خودکشی جتنی خودکشی یہ لوگ ہل اسٹیشنوں پر جا کر کرتے ہیں جتنی خودکشی یہ لوگ لائف انجوائے کرنے کے مواقع پر جا کر کرتے ہیں اتنی کسی دوسری جگہوں پر نہیں کرتے وہ سکون کی تلاش میں جاتے ہیں لیکن وہاں بھی انہیں بے چینی میسر ہوتی ہے اس کے برخلاف اہل اللہ اب یہ لفظ اہل اللہ کو سن کر بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب آٹلو لوگوں تو کیپسول ہموں نے ہوکا دے اہل اللہ ہمیں کہاں بنوانا یہی تو غلط ہے نا یہی غلط ہے اہل اللہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے کسی جماعت کے لیے محدود کر کے نہیں رکھا اللہ جواد ہے کریم ہے سخی ہے انہوں نے اپنا فیضان انہوں نے اپنی عنایات یہ پانچ دس پچیس لوگوں کے لیے خاص کر کے نہیں رکھی جو بھی شریعت محمدی پر چلے گا وہ اہل اللہ جو بھی چاہے وہ کہیں سے بھی آیا ہو چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو اس کو میں یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ جو اہل رسول میں سے بنے گا وہ اہل اللہ میں سے بنے گا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے رہنے والے تھے کسی بڑے خاندان کے فرزن بھی نہیں تھے کوئی بہت مالدار بھی نہیں تھے لیکن فارس سے تلاش حق اور جستجو حق کے جذبات کو لے کر نکلے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیشے دی شعور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بھانپ گئے آپ کے جانصار و فداکار بن گئے آپ کے غلام بن گئے تو اسی سلمان فارسی کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان امنا منا اہل بیت کہ سلمان ہمارے گھر کے افراد میں سے ہیں حالانکہ حضرت سلمان قریشی بھی نہیں تھے حضرت سلمان ادنانی قحطانی بنو طالب یا بنو عبد المطلب بنو عبد اللہ کسی میں سے بھی نہیں تھے وطن الگ نصب الگ سب کچھ الگ لیکن اللہ کے رسول کی غلامی اختیار کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے گھرانے کے افراد میں شمار فرمایا یہی الفاظ گرامی قدر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اہل اللہ کا لفظ یہ کوئی خاص جماعت کے لیے اللہ نے محدود اور لمیٹیشن کر کے نہیں رکھا ہے جو بھی شریعت کے تابع ہو جائے گا وہ اہل اللہ میں سے بن جائے گا حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تصوف یعنی کیا اگر میں اور آپ ہوتے تو لمبی چوڑی فہرست دے دیتے کہ اتنا اتنا اتنا اتنا کرو گے تو تم تصوف میں قدم رکھ سکو گے اور پھر آگے بڑھو گے حضرت مدی رحمت اللہ علیہ نے آدھی سطر میں جواب دے دیا طبیعت کو شریعت کے تابع کر لینے کا نام تصوف ہے طبیعت کو شریعت کے تابع کر لینے کا نام تصوف اب حضرت کے کوئی مرید پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے اس سائل نے مجلس ختم ہونے کے بعد اس مرید سے پوچھا کہ ذرا اس کی تشریح کیجئے کہ طبیعت کو شریعت کے تابع کر لینے کا نام تصور تو انہوں نے عجیب و غریب اس کی تشریح کی کہ اپنی بیوی سے محبت کرنا بھی تصور اور یہی حضرت بانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ انسان اپنی بیوی سے جتنی محبت کرے اس کے حق میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے وجہ یہ لکھی کہ گھر میں جتنا جی بھر کے بیوی سے محبت کرے گا اتنا ہی اپنی نگاہوں کی باہر جا کر حفاظت کر سکے گا اور حضرت نے بہترین مثال دی حضرت تانوی رحمتہ اللہ نے فرمایا گھر میں دال چاول بھی ہو لیکن پیٹ بھر کے اگر کسی نے قناعت کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھانا کھا لیا باہر نکل کر فائیو سٹار ہوٹل کی بریانی بھی حاصل ہو جائے آدمی کھانا کھانے نہیں بیٹھتا کہ اس کو پیٹ بھرا ہوا ہے ایسیڈیٹی کی تکلیف ہو جائے گی وہ انکار کر دے گا یہ بات اور ہے کہ وہ انسانوں میں سے نہ ہو حیوانوں میں سے ہو تو تو پھر امر مستثنا ہے پھر تو وہ بات الگ ہے حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں کچھ لوگ تو اس لیے کہ حیوان تو سوچ سمجھ کر کام کرتا ہے مفسرین نے لکھا بہت اچھی مثال دے کر جو میرے اور آپ کے توجہ کے قابل ہے کہ بکری کو کبھی گوشت کھاتے ہوئے دیکھا کٹور میں کھاتی ہو تو میں نہیں سمجھتا یہ کرامت ہو جائے گی یہاں کے لوگوں کی کرامتیں تو سنی ہیں لیکن اگر بکریوں کی بھی کچھ کرامتیں ہوں میں نے تو نہ کبھی سنا اور نہ دیکھا کہ بکری گوشت کھاتی ہو کبھی کتے کو گھاس کھاتے دیکھا نہیں کتا گھاس نہیں کھاتا اور بکری گوشت نہیں کھاتی شیر کو کبھی گھاس کھاتے ہوئے دیکھا نہیں وہ گھاس نہیں کھاتا بعض جانور ایسے ہیں جو گھاس ہی کھاتے ہیں بعض جانور ایسے ہیں جو گوشت خور رہے ہیں بکری کو آپ گوشت ڈالو پرندے کا چرندے کا درندے کا وہ منہ بھی نہیں لگائے گی بالکل منہ نہیں لگائے گی کیوں اسے معلوم ہے کہ یہ گوشت میرے ہاضمے کے لائق نہیں ہے وہ میرے جسم کا نظام بگاڑ دے گا اور کتا جانتا ہے کہ گھاس سے مارو ہوں اڑوان کتا یہ سمجھتا ہے کہ گھاس تھی مارو ہوں اڑوان تو اندر جی نے نالی ایم کی جگہ بھی نہیں بنا سکے منہ تو موٹیج جو ہے قرآن نے اس کو سمجھایا ہے یہ آیت سمجھنے کے لائق ہے کہ قرآن نے ان لوگوں کو جو اپنی معرفت کو استعمال نہیں کرتے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے انہیں جانور نہیں جانور سے بدتر قرار دیا الا کل انعام بل ہم ابل اس لیے کہ جانور تو روٹی کھانے سے پہلے سونگتا بھی ہے بجنور ایک شہر ہے یو پی میں بجنور وہاں بندروں کا طوفان آیا تھا بندر اتر پڑے تھے میدان میں لوگ ان کے تراس سے پریشان تھے بندروں کے تراس سے کہ یہ کب جائے لوگ ہاتھ جوڑتے تھے بڈھے لوگ تھے اس گاؤں میں انہوں نے ایک علاج بتایا کہ روٹی میں گھی ڈالو اس کو سیکو لیکن اندر تھوڑا تھوڑا پوائزن ڈال دو زہر ڈال دو اور وہ گھر کی ٹیرس پر روٹیاں بچھا دو بندر آئیں گے یہ سمجھیں گے کہ یہ روٹیاں ہیں یہ سمجھ کر روٹی کھا لیں گے اور مر جائیں گے اس لیے کہ روٹیوں میں تو پوائزن ڈالا ہوا ہے بندروں کی جماعت آئی یاد رکھو یونٹی صرف انسانوں میں نہیں ہے لیبر یونین مزدور سنگ جماعت بندی صرف انسانوں میں نہیں ہے جانوروں میں بھی ہے کبھی آسمان پر نگاہ اٹھا کر شام کے وقت دیکھو ایک ہی قسم کے پرندے ساتھ میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے دوسری جماعت کے اندر انٹری نہیں ہوگی બીજી પાર્ટીનો માણસ નહીં જોઈએ એમ આપણે આપણી જ પાર્ટીમાં ને પાછા એમાં પાટલી બદલું લોકો બી નહીં હોય આપણા જેમ કે પાંચ વર્ષ હેલી પાર્ટીમાં ને પછી જોયું કે આ સૂરજ ઉગી રહેલો છે તો હવે એને સલામ એટલે જ તો ઇસ્લામે ઉગતા સૂરજને બી ને ડૂબતા સૂરજને બી પૂજવાથી મના કરે ને એ ટાઈમ પર پوجا کروا تھی بھی منع کرے مجھے یعنی نظریہ اس کی ظاہر بھی کچھ حکمتیں ہیں اس کا ابھی موقع نہیں ہے تو وہ بندروں کی جماعت اتری انہوں نے روٹی کو پہلے لے کر سونگا ان کا جو لیڈر تھا یونین لیڈر اس نے پہلے روٹی کو لے کر سونگا پھینک دیا اگر انسان ہوتے نا تو کہتے اڑے پھینکوں تو وہ آپ میں بھی کیم جا دے والوں اپنے تو پھین بھی نہیںتا پڑی جائے ہات میں مارا ہاتھ آئے اور اب تو لوگ اپنے کازار کرتے ہیں ڈا باجی کارے جائے مارا ہاتھ میں کھیتر آئے وہ کروڑوں روپیہ میں یہ تو بیچتا نہیں ملے حدیث میں استھاور ملکتوں کو بیچنے سے بھی منع کیا گیا ہے یہ بھی سنتے چلو کٹور کھولوڑ کے لوگوں کہ استھاور ملکتوں کو حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ بغیر ضرورت شدیدہ کے بیچنا نہیں چاہیے مسند احمد کی روایت ہے یہ جو استھاول ملکتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے تو اس نے پھینک دی روٹی کے ٹکڑے کو ہم ہوتے تو کسی کے ہاتھ میں سے گرا فوراً اس کو چھین لیتے جیسے اس نے پھینکا بندروں میں سے کسی نے بھی وہ روٹی کے ٹکڑے کو ہاتھ نہیں لگایا سارے بندر واپس چلے گئے اب واپس ہی نہیں چلے گئے وہ قریب کے کسی جنگل میں گئے ہر بندر نے اپنے ہاتھ میں ایک ایک ڈالی کسی درخت کی پکڑی کوئی جڑی بوٹی ہوگی سنیں گے آگے تو سمجھ میں آئے گا ایک ایک ڈالی ایک ایک ہاتھ میں پکڑ کر لے کر آئے پھر آئے تو وہ لوگ سوچنے لگے کہ ہارا پاچا کہاں دیا ہوا یہ تو چالا گیلا ہوتا پھر آئے ایک ہاتھ میں روٹی ایک ہاتھ میں وہ درخت کی ڈالی کھاتے چلے گئے ساری روٹیاں کھا لی ایک بھی بندر کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور وہ ڈالیاں کھا کر جو درخت کی لکڑی تھی نا ان کی مہربانی کہ اللہ نے انسان کی آجزی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بھی سوچنے کے قابل بات ہے کہ وہ لکڑی پھینک کر چلے گئے اس بجنور میں کچھ اتبا یونانی اطبا تھے یعنی جسے ہم اپنی گجراتی میں حکیم لوگ بولتے ہیں وہ حکیم تھے ان کے پاس جا کر لوگوں نے یہ ماجرا سنایا ماجرا سنایا کہ بندروں کے لیے ہم نے تو پوائزن ڈالا تھا وہ تو مرے تو نہیں ساری روٹیاں کھا گئے اور ایسی چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر چلے گئے نہ جانے وہ حکیم لوگوں نے کہا کہ اس کو لے کر آؤ انہوں نے اس لکڑی کے اوپر ریسرچ کیا پرانی کتابیں کھنگالی اس میں نظر آیا کہ زہر کا اثر ختم کرنے کے لیے ایک جڑی بوٹی دنیا میں ہے اور وہ جڑی بوٹی یہ ہے جو آج ان کے ہاتھ لگ گئی اب اس پر سے پھر ڈاکٹروں نے دوا ایجاد کی اسی کو تو کہا گیا ہے کہ تعلیم علم ایجوکیشن نالج حکمت یہ آدمی کہیں سے بھی لے سکتا ہے ایک معنی کے اعتبار سے کوا بھی انسان کا استاد انسان تو اتنا بے بس اللہ نے تکوینی نظام کے تحت پہلے روز سے ہی انسان کو ہتھیار ڈلوا دیے اور اس کی زبان سے نکلا اور اجسٹ ان اکون مثل کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ کوے کو تو اپنے بھائی کے دفن کرنے کا طریقہ معلوم ہے اور میں اپنے بھائی حابیل کی لاش لے لے کر پھرتا رہا مجھے یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اپنے بھائی کو دفناؤں کیسے میں نے کوے سے یہ فن سیکھا اسی کو کہا گیا وما اوتی تم من العلم اللہ کلیلہ اور زہر کیسے ختم کرنا زہر کا اثر توڑنا یہ بندروں سے انسان نے سیکھا تو یہ یونٹی یہ صرف انسان کا کمال نہیں ہے یہ جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے بات اس پر سے چل رہی تھی کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے آپ کے پاس اصلاح کروانی حضرت نے فرمایا سچے طالب بن کر آئے ہو کہا جی ہاں حضرت میں سچا طالب بن کر آیا ہوں آپ جیسا فرمائیں گے ویسا میں کروں گا ہمارے بزرگوں کے یہاں جذبات کو کچلا نہیں جاتا مٹایا نہیں جاتا اس کو ٹائم دیا جاتا ہے ٹائم محبت کرنا ایک جذبہ ہے شفقت کرنا ایک جذبہ ہے رحم و کرم ایک جذبہ ہے اور رونا دل کا پسیجنا ایک جذبہ ہے اسلام نے اس کو روکا نہیں رونے کی بھی اجازت دی خوشی منانے کی بھی اجازت دی محبت کرنے کی بھی اجازت دی بلکہ بہت سی جگہوں پر تو ان چیزوں کا امر دیا ہاں اس کے مصارف اور اس کی جگہیں بتائی ورنہ یہ نہ سمجھے کہ اسلام نے ہمیں خوشی غمی منانے سے یا خوشی غمی میں شرکت کرنے سے منع کیا ایک جگہ کسی کا انتقال ہوا تھا عورتیں رو رہی تھیں حضرت عمر ابن خطاب نے روکنے کی کوشش کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر انہیں چھوڑو ان کو رو لینے دو ہاں انہیں اس سے منع کر دو کہ یہ زور سے نہ روئیں آواز نکال کر نہ روئے انہیں رو لینے دو تاکہ اپنی گجراتی میں جس کو کہتے ہیں اگر ان کے رونے کو دبایا جائے گا تو ہاتھ پر افیکٹ ہو جانے کا خطرہ ہے ڈومو جاؤں دی باہر نہیں نکلے تاؤں دی سینو بھی جکڑائی ہو خطروں رہے اور رونے سے غم تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے رونے سے غم ہلکا ہو جاتا ہے شریعت نے اس کی اجازت دی حضور خود بھی روئے آپ کی آگوش میں آپ کی گود میں آپ کی نواسی سانس توڑ رہی تھی آپ کی آنکھوں میں سے ڈب ڈب آنسو بہنے لگے صحابہ کرام نے دریاف فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک رحمت ہے اللہ اپنے بندوں کے دل میں اس کو رکھتا ہے تو میری بات اس پر چل رہی تھی کہ انسان کو ابدیت کے ساتھ رہنا چاہیے اگر ابدیت ہوگی تو وہ بڑوں کے تابع ہو جاتا ہے بڑوں پر جانسار فداکار اور ان کا غلام بن جاتا ہے وہ آیت میں سمجھا رہا تھا کہ یا آئیے النفس المطمئن اے وہ انسان اے وہ روح اے وہ شخص جو دنیا میں ہمارے نظام پر چل کر اطمینان کی کیفیت پاتا تھا آج تو واپس آ جا گھر واپسی الا ربی کی یہ ہے گھر واپسی الا ربی کی اس آئے سے سمجھ میں آیا کہ ہمارا اور آپ کا وطن آخرت ہے اس لیے کہ لوٹنا کسے کہا جاتا ہے آدمی جہاں سے چلا ہو دوبارہ وہاں جائے تو اس کو لوٹنا کہا جاتا ہے اب اللہ اپنی طرف بلانے کے لیے آنے کا لفظ نہیں فرما رہے لوٹنے کا لفظ فرما رہے تو سمجھ میں آیا کہ ہم اصل چلے ہیں وہاں سے ہمارا وطن وہ ہے لہذا وہاں تک جانے کی تمنا کرنا وہاں تک جانے کے لیے تگ و کرنا اور اس وطن تک پہنچنے کا انتظار کرنا یہ ہے اصل وطن سے محبت ارجلی الا ربی راضیتا مرضیہ تو بھی خوش ہم بھی تج سے خوش آگے کی آیت اثر سمجھانی ہے فد خلی فی عبادی تو میرے بندوں میں آ جا ود خلی جنت کا تذکرہ بعد میں عبادی کا تذکرہ پہلے اس لیے کہ جنت ملتی نہیں جب تک کہ انسان کے اندر شان ابدیت نہ ہو آج سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے ہم میں سے ہر شخص اللہ اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے کہ ایک زمانہ وہ آ چکا کہ ہر آدمی اللہ رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اب کوئی اگر پوچھے کہ آج تک تو کسی نے نہیں بولا کہ میں اللہ ہوں وہ فرون کہا کرتا تھا اور رسول ہونے کا دعویٰ اگر کوئی کرے تو کوئی اس کا جینا بھی مشکل ہو جائے پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کیسے فرما گئے حضرت تھانوی نے فرمایا یہ سمجھنا کہ میری ہی بات دنیا میں چلے اور کسی کی نہ چلے یہ گویا خدائیت کا دعویٰ کرنا ہے یہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اور یہ گمان لے کر چلنا کہ میرا مشورہ مانو گے میری ایڈوائس قبول کرو گے میرے اوپینین کا فالو کرو گے تو سکسیسفل لائف پاؤ گے ورنہ ناکام ہو جاؤ گے یہ دعویٰ کرنا یہ رسول ہونے کا دعویٰ کرنا ہے اس لیے کہ یہ حق صرف کس کو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم میں سے ہر آدمی گھروں کے جھگڑے اسی بنیاد پر باپ سمجھتا ہے میری ہی چلے بیٹا سمجھتا ہے میری ہی چلے بیوی سمجھتی ہے میری ہی چلے بہو سمجھتی ہے میری ہی چلے ہر آدمی اپنے منوانے کی چکر میں ہے جبکہ شریعت نے پہلا فلسفہ دیا کہ سمعنا و اطعنا ماننے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو ماننے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو فد خلی فی عبادی شان ابدیت انسان میں ہوگی اللہ کی بندگی توازو نمرتا انکساری اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا یہ اگر ہوگا تو پھر جنت حاصل ہوتی ہے بزرگوں نے عیسائیت پر سے ایک سبق یہ بھی دیا کہ اللہ والوں کا دامن تھامے بغیر جنت کا حصول ناممکن ہے جنت میں جانے کے لیے بھی پہلے فد خلی فی عبادی پھر ود خلی جنتی ویب سائٹ کے ذریعے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا ویب سائٹ اس کے ذریعے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا انٹرنیٹ کے علوم کے ذریعے جنت میں نہیں جا سکتا ذاتی مطالعے کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا اہل اللہ کے سینوں سے اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا اس لیے کہ اسلام کا مدار سینوں پر ہے بل ہوا آیا تم بینا تم فی سدور اوت العلم فی سدور الدین اوت العلم اسی لیے بعض عربی مفسرین نے لکھا العلم فی صدور لا فی سطور علم یہ سطروں میں لکھی ہوئی چیزوں کا نام نہیں ہے علم تو سینوں سے ابلنے والی حقیقت کا نام ہے تو حضرت تھانوی کے پاس ہو گیا اس نے کہا مجھے اپنی اصلاح کرنی حضرت تھانوی نے فرمایا فلاں نمبر کے کمرے میں چلے جاؤ وہاں تک مسجد کی صفحے بھی جماعت کی جڑیں گی جو لوگ تھانہ بھون میں آئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا حضرت کے زمانے میں مسجد چھوٹی دی تھی کمرے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں داخل ہونے کے لیے بھی تھوڑا جھکنا پڑتا ہے وہ خلوت گاہیں پھر اوپر کے منزلے پر حضرت نے کچھ کمرے بنوائے تھے جہاں بڑے بڑے علماء نے اپنی چلا کشی کی اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدات اور ریاضات کے معاملات فرمائے تو انہیں بہرحال ایک کمرے میں بھیج دیا گیا اور کہا کہ تمہیں چالیس دن تک اس کمرے میں بیٹھ کر بھینس بھینس کی تسبیح پڑھنی تھی اب میرا اور آپ کے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا لے આપણે આટલા દૂરથી સુરતથી થાના ભવન સુધી આવા تاکی بہ نے بڑھ دیا چھوڑی نہ ہو نہ آٹلے بھی ہوگے کہ بھینس بھینس کی تصویر پڑھو مگر انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ کچھ بولنا مت آرگیومنٹ مت کرنا علاج کروانے آئے ہو نا میں بولوں ایسا کرنا پڑے گا وہ امالا ہو رہا تھا امالا ٹرن دیا جا رہا تھا اس نے خاموش اختیار کر لی اس نے بیچارے نے شروع کر دیا تصویر پڑھنا چالیس دن تک نماز کے ٹائم پر نماز پڑھ لیتا تھا وہاں اپنی ضرورت پوری کرنے کا بھی انتظام کروا دیا گیا تھا کھانا بھی پہنچ جاتا تھا سب کچھ ہوتا تھا چالیس دن جب پورے ہو گئے انقلابی کیفیت چالیس کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے آداد میں بھی اللہ کی طرف سے کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جب چالیس دن پورے ہو گئے تو حضرت نے فرمایا اپنے ایک مرید سے اور قاصد سے کہ بھائی وہ فلاں نمبر کے کمرے میں ایک صاحب ہیں انہیں بلا کر لے آؤ کہ حضرت تمہیں یاد کر رہے ہیں وہ گیا بلانے کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا تو وہ گیا اور اس نے جا کر کہا کہ حضرت تمہیں یاد کر رہے ہیں اس نے کہا دروازے پر اتنی بڑی بھینس بیٹھی ہے میں کیسے آؤں تو وہ جانے والے نے کہا قسم خدا کی میں خود آیا بھینس تو کیا بلی کا بچہ بھی نہیں ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ بھینس بیٹھی ہے میں قسم کھا رہا ہوں بھینس نہیں ہے اب یہ قسم کھا رہا ہے بھینس ہے بلانے آنے والا کہہ رہا ہے بھینس نہیں ہے اس نے کہا کہ حضرت کو جا کر کہہ دو کہ پہلے بھینس یہاں سے ہٹانے کا انتظام کرو پھر میں آتا ہوں وہ گیا کاسی ایمبیسڈر اس نے جا کر حضرت سے کہا کہ حضرت وہ تو کہہ رہا ہے دروازے پر بھینس بیٹھی ہے میں کیسے اس کو کراس کر کے آؤں حضرت نے ٹھنڈی سانس بھر کر کہا الحمد میرا علاج کامیاب ہو گیا تو یہ جانے والے کو اور تعجب ہوا کہ ایک تو وہاں بھینس نہیں ہے وہ بھینس کہہ رہا ہے اور ادھر حضرت بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میرا علاج کامیاب ہو گیا حضرت فرمایا چلو میں ساتھ چلتا ہوں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپن لے آتے حضرت تشریف لے گئے حضرت نے فرمایا بھائی چلیے کہا حضرت بھینس ہے کہا اب تو میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تمہیں چلنا ہے نا میں تمہیں روڈ کراس کروا دوں گا آج کی زبان میں سمجھیے اور گورنمنٹ کا آدمی ہے تو پھر ریڈ سگنل بھی ہو تو کراس کرنے کے باوجود کچھ ہوتا نمبر پلیٹ ساتھ میں دوسری گاڑی کی ہے وی آئی پی گاڑی چل رہی ہے نے کہا ٹھیک ہے چلیے حضرت نے فرمایا کہ تجھے کیا نظر آ رہا ہے حضرت بہت ڈیم ڈول بھینس پڑی ہوئی ہے یہ تو آپ کی برکت سے میں نے راستہ کراس کر لیا حضرت نے فرمایا اپنے مریدوں سے اور پھر اس کو بھی علاج تجویز کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ چالیس دن تک لفظ بھینس گنگنانے سے آدمی کو بھینس نہ ہونے کے باوجود نظر آتی ہے اور وہ راستہ بارڈر کراس کرنے میں ڈرتا ہے تو پھر اس شخص کا کیا عالم ہوگا جو چالیس دن تک اللہ اللہ کی رٹ لگا لے تو پھر اسے ہر جگہ اللہ نظر آئے گا اور پھر وہ گناہوں کی بارڈر کو کراس کرنے میں سوچے گا سمجھے گا یہ یہ بزرگوں کا علاج ہوتا ہے اور ایسی ہی کچھ باتیں ہیں جس کی بنیاد پر ہمارے بڑوں نے حضرت کو حکیم الامت کا خطاب دیا کہ وہ حکمت کے ساتھ کسی کا علاج فرماتے تھے یہ بات چل پڑی تھی اس پر کہ آدمی اپنے اندر ابدیت پیدا کرے اور ابدیت کب آئے گی جب انسان اپنے سے بڑا کسی کو سمجھے گا اللہ کو اپنی عظیم ترین ہستی سمجھے گا اور اپنے آپ کو اللہ کی مخلوق سمجھے گا وہ الحی کا معاملہ سمجھا رہا تھا ہم بھی حیون ہیں اللہ بھی حیون ہے لیکن اللہ کی صفت حیات ذاتی ہے اور میری اور آپ کی صفت حیات عطائی ہے اللہ اپنی جیون میں کسی پر نربھر نہیں ہے اللہ سوجات جیون لیے ہوئے ہے اس کی خود کی زندگی اس کی خود کی ہے کسی سے لی ہوئی نہیں اور ہماری زندگی اللہ تعالی سے لی ہوئی ہے وہ واحب الوجود اور ہم آخذ الوجود بزرگوں نے اس کو اس طرح تعبیر پڑنا وہ وجود دینے والے وہ حیات دینے والے اور ہم حیات لینے والے ہیں قصہ مختصر یہ کہ ساری کی ساری نعمتوں کو استعمال کرنے میں ہم زندگی کے محتاج ہیں وہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دی تب تو ہم یہاں بیٹھے ہیں اب یہ زندگی کس کا نام ہمیں اللہ رب العزت نے زندگی عنایت فرمائی اور یہ زندگی بھی انسانوں والی زندگی عنایت فرمائی انسان بنا کر پیدا کیا انسان بن کر پیدا ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے انسان بن کر زندگی گزارنا کمال ہے یہ پتے کی بات ہے اس لیے کہ انسان بن کر پیدا ہونے میں مجھے اور آپ کو کوئی عمل دخل نہیں کوئی اختیار نہیں ہمارے باپ نے کوئی اگریمنٹ نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ سے ہماری اوپر کے جتنے بھی نسبتیں ہیں ہمارے نصب جہاں تک ملتے ہیں ہماری ونش پرمپرا اس میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا کہ ہماری آل اولاد میں انسان ہی پیدا ہو اور اتنے پیدا ہو اور اتنے پیدا ہو کسی کو کوئی عمل دخل نہیں یہ خدا کا فضل ہے اور فضل کہتے ہی ہیں اس نعمت کو جو بغیر استحقاق کے اللہ کی طرف سے انسان کو دیا جائے بغیر حق کے جو انعام دیا جائے تو ہمارے یہ وجود ہمارے یہ انسان بن کر دنیا میں آنا یہ اللہ کا فضل ہے ہمارا کوئی حق نہیں تھا کہ اللہ ہمیں انسانوں میں پیدا فرماتے یہ اس کی طرف سے انعام ملا فضل اسی کو کہتے ہیں اور اس پر سے یاد آیا مجھے فضل پر سے کہ میں نے کیا کہا فضل اس انعام کو کہتے ہیں جو استحقاق کے بغیر ہمارے حق کے بغیر صرف اللہ کے فضل سے اللہ کے انعام سے حاصل ہوتا ہو روزی کا معاملہ بھی اس میں حل ہو جاتا ہے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ روزی کو حق تعالی شاہ نے قرآن کریم میں لفظ فضل سے تعبیر فرمایا چنانچہ فرمایا فریدا قدیتی تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں فضل سے مراد روزی ہے کہ جب جمعہ کی نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل پڑو اور اللہ کی روزی کی تلاش میں لگ جاؤ اور بھی ایک جگہ پر روزی کو فضل کے لفظ سے تعبیر فرمایا لئی سارئی کم جنو گم تب تجارت روزی اس کو فضل سے تعبیر فرمایا سمجھ میں کیا آیا کہ روزی کا مدار فضل الہی پر ہے انسان کے کوالیفیکیشن پر نہیں ہے انسان کی محنت پر نہیں ہے یہی تو ڈفرنٹ آف ویژن اور ڈفرنٹ آف اوپین یا ڈفرنٹ آف تھنکنگ تھا کہ حضرت موسا علیہ السلاط والسلام کی قوم نے حضرت موسا کے فالوورس نے قارون کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تجھے یہ جو خزانہ ملا ہے جس میں تو لکھپت ہے یہ تیرے کسی کمال کی بنیاد پر نہیں ہے یہ اللہ کے فضل کی بنیاد پر ہے اس کے جواب میں اس نے کیا کہہ دیا ہمارے اور آپ کے کام کی بات ہے اس لیے کہ آج کل ہم میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آٹلو موٹو بنگلو احمد نہیں بنی گیا مول صاحب کے جانے મારી ઓલાદે આટલે આટલું રાત દાડો એક કરી દીધો ત્યાં આવો એમ પસીનો વહાવેલો છે لوہی لو پانی کھیل ہمیں بنا لو ہے مارو کوئی بہنوں میں محنت کی یہ غلط بات ہے ہر جگہ ایک ہی جباب ملنا چاہیے کون سا ہاضا مینفزلی ربی لیکن بقول باز آرفین کے لوگ مکان پر اتنا تو لکھتے ہیں خاضا مین فضلی ربی آیت کے ساتھ خیالت کرتے ہیں آگے یہ بھی آیا کہ کہ یہ میرے رب کا فضل ہے وہ فضل اس نے صرف بنگلہ دکھانے کے لیے نہیں کیا وہ یہ بنگلہ دے کر مجھ کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں یہ تو اس نے اس لیے دیا ہے یہاں سے جاتے ہوئے انکلشور پر یہ بائیں ہاتھ پر بائیں ہاتھ پر خالی سائڈ پر ایک مکان ہے کبھی دھیان سے دیکھنا انکلشور کی بارڈر آنے سے پہلے اس نے اس مکان پر لکھا ہے کلو من علیہ فان تو ایک صاحب میرے ساتھ چل رہے تھے انہوں نے کہا کہ جب کلو لے علیہ فان ہے تو کا اپنا مٹو گھر بنا ہوا ہے ان کے جانا جی، یار کلو لے علیہ فان ہی ہے تو تو قارون کو نصیحت میں جب یوں کہا گیا کہ تو یہ اللہ کا فضل ماننا سننا دھیان سے اس نے جواب کیا دیا انما تو میرا پگار تو اس لیے زیادہ ہے کہ کوالیفیکیشن ڈگری ہولڈر اس لیے مجھے تنخواہ زیادہ ہے میرے پاس پیسہ اس لیے آیا کہ میرے بچے ساؤتھ افریقہ میں ہیں میرے بچے انگلینڈ میں کما رہے ہیں اور ڈالر اور پاؤنڈ کو جب بھناتا ہوں تو روپیے بنتے ہیں اللہ کو یہ جواب پسند نہیں ہے نہیں آدمی اپنے کوالیفکیشن پر ناز نہ کرے ہر جگہ یہ کہے میرے رب نے میرے لیے یہ فیصلہ فرمایا اللہ کرے کہ کہیں یہ چیز میرے لیے بلا کا ذریعہ نہ بن جائے اس لیے کہ اللہ جیسے مصیبت کو لفظ بلا سے تعبیر فرماتے ہیں ویسے خیر کو بھی لفظ بلا سے تعبیر فرمایا وہ نبلو کم بشر خری فتن شر کے لیے بھی وہ نبلو کم اور خیر کے لیے بھی اللہ نہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور دے کر بھی آزماتے ہیں صحابہ کرام پر تو جب دنیا کھلی اور فراوانی ہوئی خبردار ہو جاؤ میرے بھائیوں صحابہ کرام پر جب دنیا کی فراوانی ہوئی اور بڑے بڑے مکانات ان کے بننے لگے بہترین بستر انہیں حاصل ہوئے اور کھیت میں فصلیں اچھی پکنے لگی تو مشکات کی جلد اول میں ایک روایت آئی صحابہ فرماتے تھے نقشہ انتقون حسنا تنا قد اجلت لنا فی دنیا ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمیں اپنی نیکیوں کا بدلہ دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا ہمیں تو اچھے اچھے بستروں پر آخرت میں سونا تھا ہمیں تو بہترین قسم کی ہواؤں کی کھڑکیاں کھول کر ہوائیں آخرت میں لینی تھی یہاں اتنے مزیدار بستر اور یہاں اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل گئی تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن کہا جائے گا نعوذ باللہ ادہ تم طیبات فی حیات کم دنیا ادہ تم طیباتکم فی کی الدنیا تم نے تو اپنے کیے کا بدلہ دنیا میں لے لیا تھا عذاب تمہیں بدلے میں دیا جا رہا ہے لیکن وہ ذلت والا عذاب کب آئے گا بیما کن تم تستقبرون فی الارض ابدیت نہیں ہوگی تو تو بات اس پر سے ہم سمجھا رہے تھے آپ کو کہ یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے حق کے بغیر اس نے ہمیں دنیا میں انسان بنا کر پیدا کیا اور جو چیز اختیار کے بغیر ملتی ہے اس پر جزا اور سزا کا ترتب نہیں ہوتا یہ حقیقت تھوڑی سمجھنی پڑے گی مجبوری میں یا بغیر اختیار کے جو کام کیا جاتا ہے یا جو کام ہوتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے نہ تو اچھا بدلہ ملتا ہے نہ برا بدلہ ملتا ہے اس لیے کہ اس میں انسان کے اختیار کو دخل ہی نہیں ہے تو اب ہم انسان بن کر پیدا ہوئے اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا کہ تم انسان بن کر پیدا ہوئے بہت بڑی بات ہے کون سی بڑی بات ہے یہ تو اللہ کے لیے ہوا کہ اس نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کی ہاں اب پیدا ہونے کے بعد ہمارا اختیار شروع ہوتا ہے اب اللہ کا نظام عدل شروع ہوگا بزرگوں نے اس کو یوں سمجھایا کہ انسان بن کر پیدا ہونا فضل الہی اور انسان بن کر زندگی گزارنا عدل الہی فضل اور عدل دو سسٹم اللہ کے یہاں چلتی ہے اللہ نے انسان بنا کر پیدا کر دیا اب اس نے ہمیں اختیار دیا اس نے ہمیں آتھورٹی دی اس نے ہمیں چوائس دی چوائس تیسویں پارے میں چوائس آئی نا آئی نہیں دو آنکھیں دی شفت وہ نجدين دو راستے ہم نے تم کو بتائے ایک ہی راستہ نہیں بتایا اس کو میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں عارفین نے لکھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ رمضان المبارک میں شیطان کو تو لاکر میں ڈالتا ہے نفس کو لاک میں نہیں ڈالتا ذرا سمجھنا پڑے گا حالانکہ بڑا دشمن تو نفس ہے شیطان نہیں بڑا دشمن تو نفس ہے اس لیے کہ شیطان کو شیطان بنانے والا بھی تو نفس ہے ورنہ شیطان کو کون سا شیطان تھا جو اس کو گمراہ کر رہا تھا اور اگر کوئی اوپر تھا تو پھر اس شیطان کے لیے کون سا شیطان تھا نہیں شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا اپنا نفس تھا تو بڑا دشمن تو نفس ہوا رمضان میں اللہ شیطان کو لاک اپ میں ڈال دیتے ہیں نفس کو چھوڑا ہوا رکھتے ہیں ایسا کیوں عارفین نے لکھا بزرگوں نے سمجھایا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ایک دشمن کو پیک کیا ایک دشمن کو چھوڑا ہوا رکھا اس لیے کہ دونوں کو اگر پیک کر دیا جاتا تو اب انسان کا روزہ رکھنا نگاہوں کی حفاظت کرنا قرآن کی تلاوت کرنا یہ مجبوری ہو جاتی اس لیے کہ کوئی رکاوٹ تو تھی نہیں شیطان بھی اندر نفس بھی اندر اب یہ مجبور ہے اور مجبوری کے درجے میں کی جانے والی عبادتوں پر کوئی جزا سزا ملتی نہیں تو ایک دشمن چھوڑے ہوئے رکھا کہ اس کا مقابلہ کرتا جا اور آگے بڑھتا جا اور ترقی کے درجات طے کرتا جا اگر اس کو بھی ہم نے پیک کر دیا ہوتا تو پھر تجھ میں اور فرشتوں میں فرق نہ رہتا فرشتوں کو ان کی عبادت پر کوئی ثواب نہیں ملتا تجھ کو بھی پھر کیسے ثواب ملتا تیرے روزوں پر اس لیے کہ تیرے پاس تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں تھی تو اللہ رب العزت کے یہاں کا نظام یہ ہے کہ اختیار وہ دیتا ہے چوائس دیتا ہے اور انسان کی چوائس کی آزمائش ہوتی ہے اب اس نے پیدا کیا ہمیں چوائس دی ہمیں زندگی جینے کا ایک ڈھنگ دیا اور وہ ڈھنگ پر چلنے کی بنیاد پر پھر ہمیں انسان قرار دیا جائے گا ورنہ ناٹ نیسری کہ اگر آپ انسان بن کر پیدا ہوئے تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی فہرست میں مرتے ہوئے بھی میرا اور آپ کا شمار انسانوں میں ہو ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ضروری نہیں ہے اس کو آیت سے سمجھیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ لِجَهَنَّمَ ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج تک تو یہ سن رکھا تھا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا اما خلقت الجنس اللہ لیا اور یہ مولانا کون سی بات کر رہے ہیں ارے مولانا اپنی بات نہیں کر رہے ہیں وہ قرآن کریم کے نوے پارے کا حوالہ دے کر بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف ستائیس پارے میں فرمایا ہم نے جناتوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور دوسری طرف قرآن کریم کہہ رہا ہے ہم نے بہت سے جناتوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا اہل علم کے کام کے لیے جملہ کہہ کر پھر آپ کو بھی آگے سمجھاتا ہوں مفسرین نے لکھا ایک میں غایت تکوینیہ کا بیان ہے ایک میں غایت تشریعیہ کا بیان ہے لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ آوڑی کیا کیپسول میں نام لے کہ ہم ایک کیا میڈیکل اسٹور پر مجھے پریشان نہ ہو وہ کیپسول کھول کر پھر اندر کیا پاؤڈر ہے وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کریں گے طالبین صادقین کی برکت اور توجہات کے نتیجے میں کہ دیکھو اللہ نے پیدا کرتے وقت تو یہی پیش نظر رکھا اس کے فضل کے نتیجے میں کہ یہ میری عبادت کرے اللہ نے دنیا کا نظام بگاڑنا نہیں چاہا اس نے تو منع کیا ولا تفسدو فل اور بعد اصلاحها زمین میں بگاڑ پیدا مت کرو زمین میں شانتی رکھو زمین میں کون کہتا ہے کہ قرآن دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے قرآن نے تو دہشت گردوں پر پابندی لگائی کہ ولا تفسدو فل اور بعد اصلاحها بلکہ قرآن نے دہشت گردی کی وجوہات پر روشنی ڈالی کہ زہر الفساد والبحر بما کسبت عید الناس کہ دہشت گردی نتیجہ ہے انسانوں کی بدعملی کا جب ظلم اور ستم عروج پر پہنچ جاتا ہے تو دنیا کا امن ختم ہو جاتا ہے اور پامال ہو جاتا ہے جس کو دوسرے الفاظ میں بولیے کہ بے انصافی ظلم ثقافیت بربریت انسانیت فراموشی خدا فراموشی انسان کے اوساف سے بوجھ اختیار کرنا اور خالق حقیقی کے نظام سے تغافل اور تباہل یہ جنم دیتا ہے دنیا میں بد امنی اور اشانتی اور ہنسا پھیلانے کا جو قرآن کریم نے صاف بیان فرمایا زہر الفساد فی البر والبحر دنیا میں آتنک پھیل گیا دنیا میں بدامنی پھیل گئی دنیا میں اشانتی پیدا ہو گئی بر میں بھی بحر میں بھی گھر میں بھی خاندانوں میں بھی محلوں میں بھی اور گاؤں میں بھی شہروں میں بھی اور صوبوں میں بھی اسٹیٹ لیول پر بھی اور کنٹری لیول پر بھی اور ورلڈ لیول پر بھی کیوں اس لیے کہ شروعات تمہاری طرف سے ہوئی بیما کسبت عید اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے لی قہم با عاملو یہ تو میں نے تھوڑا سا تم کو چکھایا ہے قرآن تو منع کرتا ہے خام ہاں وہ کے لیے دنیا میں بدنام کیا جاتا ہے قرآن نے فرمایا ولا ونا تفسی دو اسلام تم آ دو کیفیتیں پیدا کرنے کو فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا لیکن جب انسان پیدا ہونے کے بعد اپنی رانگ چوائس اختیار کرتا ہے اللہ نے اس کو دو چوائس دی وہ غلط چوائس پر چلا جاتا ہے وہ غلط طریقہ اختیار کرتا ہے تو پھر یہ آیت اس کے لیے آئے گی کہ وہ تد ذرا جہنم وہ چوائس کا آگے بیان آیا کہ انسان کو تین اعضا three parts of the body ایسے دیے گئے کہ اگر ان تین اعضا کی پوری حفاظت کر لے میرے میرے مرد بھائی حضرات بھی سنے خواتین بھی سن رہی ہوں گی کہ یہ تین اعضا پر تین پارٹس پر گجراتی میں کہہ لو تر انگوں پر خاص કરીને મહેનત કરવાની જરૂરત છે આપણે ત્રણ અંગ એવા છે મનુષ્યના શરીરમાં જેના પર ખાસ કરીને મહેનત કરવાની જરૂરત છે આપણે આપણા ચહેરા પર બહુ મહેનત કરીએ لیکن قرآن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے چہرے پر محنت کرنے کے لیے لوگ کتنی محنت کرتے ہیں چہرے کے بناؤ سنگار کے لیے نہ جانے کیسے کیسے کریمز اور کیسے کیسے لوشنز اور کیسے کیسے صابن اور کیسی کیسی کبھی ہربل میں تو کبھی اللہ جانے کس کس میں تلاش کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جب میرر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے آئینے کے سامنے تو فرماتے تھے اللہ انت حسن تخلقی فحسن خلوقی میں نے جو آیتیں پڑھی تھی تین کی اسی طرف اب میں جا رہا ہوں اور بات بہت جلدی ختم کروں گا اے اللہ تو نے میرے چہرے کو خوبصورت بنایا میرے ڈھانچے کو خوبصورت بنایا تو اس سے میری التجا ہے کہ میرے باطن کو بھی سنوار دے اس لیے کہ فیصلہ تو باطن پر ہوتا ہے تو قرآن نے کہا نا لقد خلق نل انسان فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا انسان سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کوئی نہیں چودویں رات کا چاند بھی نہیں انسان سے زیادہ خوبصورت ہارون رشید نے تو اپنی بیوی زبیدہ سے کہا تھا ایک مرتبہ انجوائے کرتے کرتے موڈ میں تھے دونوں میاں بیوی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو گھر کے باہر بیٹھ کر ہارون رشید نے کہا تھا کہ بیگم اگر تو چودویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھ کو طلاق کہتے تو کہہ دیا آپ دونوں پریشان کہ طلاق ہو جائے گی تو کیا کریں گے ایسے موقعوں پر پھر چاروں ناچار علماء ہی کو تلاش کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ علماء خانہ آبادی کا کام کرتے ہیں خانہ بربادی کا کام نہیں کرتے وہ تو رشتے سنبھالتے ہیں جوڑنے کا کام کرتے ہیں صبح ایک بہت بڑے فقیر کی خدمت میں زبیدہ حاضر ہوئی پردہ پوش خاتون ہو کر کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی میرے شوہر نے تو مجھ سے کہا کہ اگر تو چودہویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھ کو طلاق اور میری خوبصورتی اتنی تو نہیں ہے لہذا اس کا مطلب یہ کہ مجھ کو طلاق ہو گئی آپ کیا فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہاں آپ اس کے نکاح میں باقی ہو کہا کیسے میری خوبصورتی تو اتنی نہیں ہے انہوں نے اس آیت کا سہارا لیا وہ مفتی صاحب نے کون سی لقد خلق نل انسان فی احسنی تقویم ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا سب سے زیادہ خوبصورت کہہ دیا مطلب چاند سے بھی زیادہ سب میں تو چاند بھی آ گیا نا سب میں تو سورج بھی آ گیا سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کا احسان مانو کہ اس نے ہم کو کتنا خوبصورت پیدا کیا ظاہری کمالات اس آیت میں آئے اور باطنی کمالات ولقت کرمنا بنی آدم میں آئے یہ دو آیتیں میں نے پڑھی تھی ظاہری کمالات ظاہری خوبصورتی اس کے لیے بھی قسم کھائی گئی لقد اور ادھر بھی ولقت کرمنا بنی آدم باطینی کمالات سے بھی ہم نے تم کو سوارا تمہاری یو ایس بی میں تمہاری ہارڈ ڈسک میں اور تمہارے پروگرام میں تمہارے سافٹ ویئر میں ہم نے ہمہ جہتی کمالات پیدا کر دیے تمام خوبیاں ہم نے تمہارے اندر پیدا کر دی ہاں ہم نے تم کو چوائس دی ہے اور تین ان پر محنت کرنے کو کہا نمبر ایک لہم قلوب لا يفقهون بها نمبر دو ولہم اعین لا يبصرون بها نمبر تین ولہم آزان لا يسمعون بها یہ تین آزا پر محنت کرو گے اور اس کی ڈیوٹی انجام دو گے تو تو تم انسان بن کر پیدا ہوئے تھے مرو گے بھی انسان بن کر اور اگر ان تین اعضا پر محنت نہیں کی تو پیدا ہوئے تھے انسان بن کر مرو گے جانور سے بھی بدتر ہو کر وہ کون سے تین اعضا نمبر ایک ہارٹ دل دل کی ڈیوٹی کیا ہے الگ الگ نظر سے سب دیکھتے ہیں اتبا نے دیکھا کہ دل خون سپلائی کرتا ہے بلڈ سپلائی کرتا ہے پمپنگ ہونے کے بعد اس کو خون ملتا ہے پھر وہ سپلائی کرتا ہے وہ رئیس الاضا ہے اطبا کے زاویے نظر سے بھی تو صوفیہ کے یہاں بزرگوں کے یہاں اور نبوت کی نگاہ میں بھی دل رئیس الاضا سب کا رئیس اور لیڈر اس کا کام کیا ہے اس کا کام کسی کی محبت پیدا کرنا نہیں ہے اس کا کام یہ کسی کاغذ پر اس کا آکار بنانا نہیں ہے اس کا کام کسی کی یاد میں رونا نہیں ہے اس کا کام تڑپنا نہیں ہے اس کا کام تو فقاہت ہے دل کا کام فقاہت اب آپ بولو گے what is the definition of فقاہت یہ فقاہت کون سی چیز کا نام کوئی گھبرانے کی بات نہیں اسی فقاہت کی دنیا کے علمبردار دنیا فقاہت کا بادشاہ جس کی فقاہت کے بارے میں دوسرے بڑے بڑے بادشاہوں نے یہ کہا کہ عیال اللہ عنہ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فقاہت کی ویاخیا اور اس کی تعریف فرمائی معرفت النفس ما لہا و ما علیہ ختم بات دل کا کام کیا ہے وہ سمجھا دیا کہ انسان کا حلال اور حرام کو پہچاننا جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا ماں لہا حلال و ماں علیہ حرام اپنے فائدے کی چیز اپنے نقصان کی چیز اب آئیے ہم ذرا سا محاسبہ کریں میں اپنا کروں آپ میں سے ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کیا ہم نے اپنی زندگی میں حلال اور حرام کو جانا کہ ہم کیا چیز دیکھ سکتے ہیں ہم کیا چیز پہن سکتے ہیں ہم کیا بول سکتے ہیں ہم کیا پکڑ سکتے ہیں نہیں ہم نے نہیں جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی ہم آزاد بن کر جی رہے ہیں نہیں نہیں نہیں نہیں جسمانی طور پر ہم آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پر فکری طور پر ہم شریعت کے غلام ہیں اسی لیے کتابوں میں ابواب ریا کے نام سے چیپٹر آتا ہے مجھے یاد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں خواب میں دیکھ لوں کہ میرے پیروں میں زنجیر پڑی ہوئی ہے تو میں اس کی تعبیر اچھی نہیں لوں گا اور اگر میں خواب میں یہ دیکھوں کہ میرے گلے میں قلادہ ہے تو میں اس کی تعبیر اچھی لوں گا اب محدثین نے اس کی تشریح کی کہ گلے میں قلادہ یہ ذہنی فکری اور شرعی پابندی اور غلامی کی طرف اشارہ ہے اور آدمی شریعت کا جتنا غلام ہوگا اتنا سلامت رہے گا اور پیروں میں اگر کسی نے سانکڑ باندھ دی تو یہ جسمانی غلامی کی طرف اشارہ ہے اور جسمانی غلامی پسندیدہ نہیں ہے جسمانی طور پر شاریرک طور پر آدمی کسی کا غلام رہے شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا لیکن ذہنی طور پر آزادی کی حوصلہ افزائی نہیں کی نہیں وہاں پابند بنایا غسل خانے میں جاتے وقت بھی پابند بیت الخلا میں جاتے وقت بھی پابند پرائیویٹ لائف میں بھی پابند سوشل لائف میں بھی پابند بات کرنے میں بھی پابند ہم بولیں گے ایسا ہی تجھے بولنا پڑے گا ہم کہیں گے ایسا ہی تو سوچ سکتا ہے ہماری طرف سے جتنی اجازت ہوگی اتنا ہی تو کر سکتا ہے تیرا خود کا مال ہے تو نے خود کمایا ہے ہم بولیں گے تو ہی تو کھا سکتا ہے ہم بولیں گے جھوٹ بولنا بہت بڑا گنا لیکن جہاں ہم بولیں گے یہاں جھوٹ بولنا ہے تو تجھے جھوٹ بھی بولنا پڑے گا اگر تیرے جھوٹ بولنے سے دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے دو آدمیوں کے درمیان تیرے جھوٹ بولنے سے بہت زبردست قسم کا خلفشار ہوتا ہے یہ بات الگ ہے لیکن تیرے جھوٹ بولنے سے اگر دو بھائیوں میں صلح ہو جاتی ہے تو تیرا یہ جھوٹ بولنا صدقے کا ثواب دیکھو ابدیت شریعت کی پابندی نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہم بولیں گے تب عبادت ہم بولیں گے تب گنا روزہ کل نہ رکھا ہوتا تو گنا عید کے دن رکھا تو گنا پتا چلا ہم پابند ہیں ہم غلام ہیں ہم مکمل طور پر غلام ہیں اسی غلامی کا احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا اور حلال اور حرام کی پرواہ کرنا اس وقت مسلمان عبادات کے دائرے میں ظاہری اعتبار سے کچھ فکر مند ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن حلت اور حرمت کی طرف اس کو کوئی فکر نہیں ہے وہ کچھ نہیں سوچتا میں جو کھا رہا ہوں وہ حلال ہے میں بول رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام میں سن رہا ہوں وہ حلال ہے یا حرام اور توبہ کی امید پر گناہ کرتا جا رہا ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے توبہ کی امید پر غلطی کرنا یہ ڈیرنگ ہے اور ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی کہ اس امید پر گناہ کر جائے یہ تو خطرناک بات ہے ولی ستی تو حضر انی يموتون وهم كفار توبہ تو ان کی قبول ہوتی ہے جو ان نمت الدین جہادی لہذا ڈیرنگ حوصلہ ہمت جو گناہ کرنے کا ہمارے اندر ہے اسے چھوڑیے حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی ضرورت تو ایک تو دل پر محنت کرنا دوسرا آنکھوں پر محنت کرنا قرآن کریم نے کہا کہ آنکھیں ہوں لیکن ان آنکھوں سے اگر اللہ کی مخلوق میں غور نہ کیا جائے قرآن کی تلاوت نہ کی جائے اہل اللہ کی زیارت نہ کی جائے اور اچھی اچھی کتابوں کا مطالعہ نہ کیا جائے تو پھر یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں ہے ورنہ مومن کی آنکھ کتنی قیمتی ہے آپ کو معلوم ہے مومن کی آنکھ سے تو دنیا کی تقدیر بدل جاتی ہے اقبال نے اس حقیقت کو سمجھا تھا اس لیے کہ اقبال کی تقدیر بدل دی تھی ایک مرد مومن کی نگاہ نے حضرت تھانوی اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہم الرحمٰ کے سامنے جب جا کر اقبال بیٹھے تو ان کی تقدیر بدل گئی تو اقبال یہ کہنے پر مجبور ہوئے نگاہ ہے مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں انہوں نے اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہی ہوگی کہ اتقو فرا المؤمن الم امن بنور اللہ کہ مومن کی نگاہوں میں سے تو اللہ کے نور کی شعائیں نکلتی ہیں اور آج میرے اور آپ کی نگاہوں میں سے زنا نکلتا ہے ناول میرے اور آپ کی نگاہوں میں سے گناہ ٹپکتا ہے میرے اور آپ کی نگاہوں میں سے غیر محرموں کی طرف نظر اٹھنے لگی اس لیے ہماری نگاہوں میں روب نہیں آیا ہم کسی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے بلکہ کوئی غیر کھڑا ہو تو ہم نگاہیں نیچی کر کے کھڑے رہتے ہیں نظریں جھکا دینی پڑتی ہیں کیوں نور الہی ہماری نگاہوں میں نہیں رہا تو دوسرا نگاہ پر محنت کرنے کی ضرورت آج کا نوجوان اپنی نگاہوں کا غلط استعمال کر رہا ہے اور اب تو جیب میں ہی اپنے دشمن کو موبائل کی شکل میں لے کر چلتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انٹرنیٹ پر کام کر رہا ہوگا وہ مختلف قسم کے انتہائی فحاشی والے نیٹ کو پروگرامز کو دیکھ کر نگاہوں کے نور کو سلب کروا دیتا ہے تیسرا عضو مختصر یہ کہ وہ اپنے کان کی حفاظت کرے کان کا صحیح استعمال کرے اگر ان تین آگاہ پر محنت کر لی تو وہ انسان ہو کر مرے گا اور اسی کو کہا گیا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ نہیں کہا گیا کہ تم مسلمان بن کر پیدا ہو یہ تو نہیں کہا مسلمان بن کر مرو یہ کہا گیا اس لیے کہ پیدا ہونا تمہارے اختیار میں نہیں لیکن مسلمان بن کر مرنا یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم مسلمان بن کر لائف گزارو گے تو اب میں اور آپ ذرا تجزیہ کریں کہ ہمیں انسان کے گھر میں پیدا کیا گیا کیا ہمارے اخلاق ہمارے کرتوت ہمارے اعمال ہماری حرکتیں یہ انسان جیسی ہے ہے تو بہت اچھا لیکن علماء نے لکھا کہ خدا فراموشی خود فراموشی کا سبب بن جاتی ہے جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انسان ہونا بھی بھلا دیتا ہے اس آیت کے نتیجے میں لکھا روشنی میں ولا تکون کلین نس اللہ فنساہم انفسہم جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ اس کو انسان ہونا بھلا دیتا ہے پھر وہ ایسی حرکتیں کرنے لگتا ہے کہ اخبار میں بھی سوال آتا ہے کہ منشیہ جات تھے اہو کتیہ کر سکے ایسا سوال قائم کرتے ہیں اخبار والے کہ منشیہ جات تھئی نے اہ کتیہ کر سکے اس کا جواب قرآن میں آ گیا کہ منشی جاتی ہوں انفس ہوں اللہ نے اس کو منشیہ کی فہرست میں سے نکال دیا اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آخری بات یاد آئی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا بڑودا کے ریلوے اسٹیشن پر جس نے پوچھا انہوں نے براہ راست مجھے سنایا کہ ہم نے حضرت سے پوچھا حضرت سنا ہے کہ زمزم پیتے وقت کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے آپ کوئی دعا بتلا دیجئے کہ وہ دعا ہم جب جب بھی زمزم پیے کرتے رہے حضرت نے فرمایا وہ انسان والی بات حضرت نے فرمایا دعا کرو اللہ من ممن منا علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہو تب تک اسلام پر رکھ تاکہ ہم انسان بن کر رہ سکیں اور جب موت آئے تو ایمان پر ہماری موت نصیب فرما تاکہ تیرے یہاں ہمارا شمار انسانوں میں ہو سکے اللہ رب العزت مجھے آپ کو جملہ حاضرین کو سامعین اور سامعات کو اپنی انسانیت کا احساس نصیب فرمائے اور حق تعالی شان ہو اپنی ذات کے ساتھ ہمیں وابستگی نصیب فرمائے استحزار اپنی عظمت کا نصیب فرمائے انہی چند باتوں پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي انزل على عبده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 ونجنا برحمتك من القوم الكافرين لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في لحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم اللهم إنا نسألك العزة والعفة والأمانة والعافية في الدين والدنيا والآخرة اجعلنا لك لك شكارين ذكارين إليك إليك أواهين منيبين مخبتين اللہ عزت ولفت وسمت ومانت وافیت اللہ کا محبتین اللہ راشدین اللہ جلدا تنتدیم ولا تجعلنا ظلالا مذلين ربنا تقبل منا إنك إنك أنت أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا التواب الرحيم وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين